التکاثر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بہتات کی ہرس نے تم کو غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے ہر کس نہیں تم بہت جلد جان لو گے پھر ہر کس نہیں تم بہت جلد جان لو گے ہر کس نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جانتے کہ تم ضرور دو کو دیکھو گے پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے پھر اس دن یقیناً تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھو گی